الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إن الله وملائكته يسلون على النبي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 فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين یا لوگوں نے گمان کر لیا ہے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے رکھو ایپو لو کہ جب وہ کہیں ہم ایمان لے آئے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی ان کو جانچار پرکھا نہیں جائے گا ولقد فتن الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے جتنی قومیں آئیں جس کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ان کو ہم نے ازمایا اللہ ضرور ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے دعوے میں سچ بولنا ولیا نمن تاجدین اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر کے چھوڑے گا رب شرحلی سبری ویسکلی امری مخلول رقدانی کولی اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا تنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون ہر قسم کی حمد و ثنا ہر طرح کی تاریخیں تمام برائیاں اور کی کمریاں اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے وہ اکیلا ہی تمام حمدوں سلاؤں تعریفوں بڑائیوں کی بڑیائیوں کا حقدار ہے سلاۃ السلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلام السلام کے بعد سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور نبوت آپ کی تشریف آوری کے مقاصد ہیں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ان مقاصد کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ولی رب کا فخص میں اپنے رب کے لیے صبر کرو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی مشکلیں آئیں گی مشقتیں آئیں گی اور مشقتوں کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے بلکہ وضاحت اور سراہت ہے یہ جو آپ صبر کریں گے مسائل اور مشکلات برداشت کریں گے تکلیفیں جیلیں گے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسے ہی خام خاصی مشکلات ہیں اور مسائل ہیں ولی وہ کا فصل یہ مشکلیں آپ یقین کر لیجیے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے کھاتے میں درج ہوں گے یہ سبر تم اللہ کے لیے کرو گے یہ صبر اللہ رب العزت کے لیے کرو گے ایک طرف فرمایا والا تم کست کسی اور پہ احسان نہیں نکلانا کہ میں تمہیں دین دے رہا ہوں دین سمجھا رہا ہوں شریعت پڑھا رہا ہوں تمہیں چھوٹے سے کھڑے بنا رہا ہوں تمہیں جہنمیوں سے جنتی بنا رہا ہوں تمہیں غلط راستے سے ہٹا کے سیدھی رات لگا رہا ہوں کسی پر احسان چلانے کی اجازت نہیں ہے اتنا بڑا کارنامہ اتنی بڑی نیکی اتنا بڑا کام اتنا بڑا کام کرنے پر کسی بڑے کام جتانے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ ایسے ہی ہے نہیں فرمایا کہ جب تم کسی بڑے شان نہیں جتلاؤ گے اور اس میں صبر کرو گے تو سمجھ لیجیے کہ یہ تمہارا انار العزت کے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے اللہ رب طرف سے ایک تاز پاؤ گے انسانوں سے اجر نہیں مانگو گے انسان تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتے تمہارے سلکم علیہ سب انبیاء کا ایک ہی ناچو ہے سب انبیاء نے ایک ہی بات کی ہی سلکم لا سل تمہارے علیہ اجرا میں تم سے اپنی محنت کا محنتانہ نہیں مانگتا میں اپنی محنت کی مزدوری تم سے نہیں مانگتا تم سے تو میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں یہ تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ تم میرے کہنے پر میری محنت کے نتیجے میں میری دعوت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا اور اپنے آپ پر بھی احسان ہوگا ایک ہی سوال ہے ایک ہی سوال ہے اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ غیر اللہ کے سامنے جھکے چھوڑ دو یہ ایک سوال ہے اس کے سوا دنیا کی کوئی شہ میں تم سے نہیں نہ باقی سب کچھ کہاں سے ملے گا والے رب کیا فخر اپنے پرور بگار کے لیے سب کرو صبر کرو تو پرور بگار سے ادر پاؤ گے یہ اشارہ ہے کہ اس راستے میں مشقتیں آنے والی تکلیفیں آنے والی ہیں آپ جانتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار دلی سات اسلام تشریف لائے پہلی بار جمیل علیہ صاحب اس اسلام کو دیکھا اس اللہ کی اتنی عظیم القدر مخلوق ہے وہ کسی نے کہا کہ اے اللہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے اچھا سا خوبصورت پتھر دیکھا اس کے سامنے جھک گیا کسی نے تو خوبصورت پتھر دیکھا بڑا تناور پتھر دیکھا تو اس کے سامنے جھک گیا کسی نے دیکھا کہ سورج اتنا رہا ہے اتنی طاقت والا ہے تو اس کے سامنے جھک گیا کسی نے دیکھا کہ چاند کی روشنی بڑی ٹھنڈی میٹھی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑا خوبصورت چاند ہے بہت بڑا ہے اس کے سامنے جھک گیا یہ لوگوں کی کم درسی ہے کم عقلی ہے کم علمی ہے چھوٹا حوصلہ ہونے کی دلیل ہے اے اللہ دنیا میں تیری مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے اگر یہ تجھے جاننا کہ تو کتنا بڑا ہے نے سب کو پیدا کیا ہے اس دنیا کے کیا حال پھر دنیا کو سمجھ آئے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے مخلوق کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے مخلوق کا جلال دیکھا ہے مخلوق کی عظمت دیکھی ہے مخلوق کی برائی اور مخلوق کا حسن دیکھا ہے مخلوق کی طاقت دیکھی ہے یہ سمجھ نہیں رہی کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا یہ حسن دینے والا کتنا حسین ہوگا یہ طاقتیں بتنے والا کتنا طاقتور ہوگا چاند اور ستاروں کو یہ روشنی بخشنے والا خود کتنا نور کتنا عظیم نور ہو کتنا بڑا نور ہو اگر دنیا کو یہ سمجھ آ جائے یہی اصل ہمارے حق ہے مخلوق کو دیکھ کے خالق تک رسائی مخلوق کو جان کر خالق تک رسائی مخلوق کی طاقت کو دیکھ کے جاننا کہ جس نے مخلوق جو اپنی طاقت دے رکھی ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا یہ اصل علم ہے نماز الہی ہی ہے لیکن یہ بہت کم خوش نصیبوں کو ملتی ہے بہت کم خوش نصیبوں کو ملتی ہے لوگ عام طور پر سیڑھی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ سیڑھی کتنی خوبصورت ہے یہ عقل نہیں ہے کہ جس یہ سیڑھی بنائی ہے اس کو سب ہوگا جس کو چلنے کے لیے جہاں پہنچنے کے لیے اتنی خوبصورت سیڑھی بنا رکھی ہے وہ سے کتنا بھی فیصلہ ہوگا کتنا بیوقوف ہے انسان جو خوبصورت سیڑھی کو دیکھ کر اچھی گرن لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر نہیں بیٹھتا ہے کہ بڑی اچھی جگہ ہے اتنی عقل نہیں ہے اوپر کتنا کچھ ہوگا جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھی لگا دی اللہ کے بندو دنیا کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی چیز چیز کر بناتے ہیں بتاتے ہیں پورے زور سے بتاتے ہیں کہ جس دین کو سمجھانے کے لیے جس دین تک پہنچانے کے لیے جس ندی کی راہ دکھانے کے لیے امام بخاری احمد اللہ علیہ جیسی شخصیتیں دنیا کے اندر آئی امام مسلم جیسی شخصیتیں آئی اور عیسائی جیسی شخصیتیں آئیں جس نبی کی تعلیم دینے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شاہی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا شعرا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں وہ نبی کیسا ہوگا وہ نبی کیسا ہوگا اس نبی کا کلام کیسا ہوگا اس نبی کی سیرت کیسی ہوگی اس نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا اس نبی کی تعلیم کتنی عظیم شان ہوگی اور جس عظیم کا ذات کا راستہ دکھانے کے لیے جس عظیم کے ذات کے سامنے جھکانے کے لیے جس عظیم کے ذات کی ماں سے دنیا کو بتانے کے لیے ہندو علیہ السلاط والسلام ابراہیم علیہ السلاط والسلام مسا علیہ السلاط والسلام عیسیٰ علیہ السلاط والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائیں وہ ذات کتنی عظیم ہوگی وہ ذات کتنی عظیم ہوگی یہ خوب لوگ جو راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں کسی نے نبیوں کا معبود بنا لیا کسی نے پتھروں کو معبود بنا لیا اور کسی نے آئمہ کو اپنے مصنوع بنا لیا یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سب کے سب ایک ہی راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اصل راستہ وہ ہے جس راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بتانے کے لیے آئے ہیں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 کا کماتے رہے وہ لوگ جو راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اصل ذات اصل شخصیت اصل مقصود اصل حضب اور اصل مقصد کی طرف جاتا ہی نہیں ہے تو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل علیہ والسلام کو دیکھا اندازہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے حوصلہ مند ہیں کتنے جری ہیں کتنے بھاگے ہیں اس کے باوجود اگر تجویز علیہ السلاط والسلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھ کے ڈر گئے میں اور آپ دیکھیں تو کیا بنے میں اور آپ دیکھیں تو کیا بنے تجویز عالیہ علیہ السلاط والسلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو پورے فوٹو ڈھانپا ہوا تھا علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ گئے بڑے بڑے آئے کپڑا لیا لیٹ گئے بڑھ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حوصلہ دلایا امام الانبیاء نے فرمایا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے پہلے تھا اس کو بھی جانتے تھے جو بعد میں ہونے والا تھا اس کو بھی جانتے تھے اس لیے میرے فرشتے کو اتنے میں رشتے کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا سر کو سارے انبیاء کے پاس آنے والا فرشتہ زندگی بھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کے اندر ساتھ نبھانے والا فرشتہ دیکھا تو اس کو پہچان نہیں سکے بلکہ ڈر گئے کوئی حق ہے لگائی اور بھیڑ پوچھنے کا محبوب صاحب السلام کو یہ سمجھنا کہ آج غائب ہے سامنے نے کو کیسے پہچان نہیں سکے بلکہ ڈر گئے یا تو گئے کے میں مجھے تو جانتا سکتا ہے بیچا اٹھا کے حوصلہ دلا کے حوصلہ دلا کے اٹھا کے بن جوسف کے پاس لے گئی بات لمبی ہے پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی ہمارا اس وقت مقصد یہ ہے کہ بن جوسف نے کہا میں تنی تھی ہاں جب خاص کے جب تم نبی بلو گے کا اعلان کرو گے اور لوگ تیرے ساتھ دشمنی مول لیں گے کاش کے لوگ کے جوان ہوتا اور مدد کرتا اور ساتھ ہی فرمایا جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے رام نمبیا نے فرمایا اب یا ہو کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے فرمایا ہے صرف تجھے ہی نہیں جس کسی نے وہ بات جو شو کرنے والا ہے جس کسی نے وہ ہٹانیت کا اعلان کیا جس کسی نے توحید کی دعوت دی لوگوں نے سارا زور لگایا اس توحید کے نمبردار کو شہر سے نکال اس کو یہاں نہ رہنے دو نئی خبر نہیں ہے نفر من ارضنا او لتعودن في نہیں فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين سارے نے اپنے اپنے نبیوں سے کہا کہ یا تو تم ہمارا دین قبول کرو واپس آ جاؤ ہمارے دین میں یا پھر ہمیں تمہیں بستی کے احتیاط سے نکال دو جو بھی توحید کی بات کرتا ہے دنیا کوشش کرتی ہے کہ کو نکال دو اس کی بات نہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم بھی تجھے نکال دے گی جس میں بھی بات کی تو کرنے والا ہے اس کو اس کی قوم میں نکال دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ اس چکر میں کیا ہونے والا ہے کتنے مثال تک باہر ٹوٹنے والے ہیں کتنی مشقتیں آنے والی ہیں اتنی محنت کرنی پڑے گی دانت راستے میں کس طرح مشقتیں میں پاس کرنا پڑے گی وہی ہوا ایک دن آیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا لوگوں کو بتا دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں امام الانبیاء نے تمام اہل مکہ کو جمع کیا اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے کیوں نہ کرتے کہ چالیس برس کی زندگی گزاری کسی کو رسمائی کا موقع نہیں دیا چالیس برس کی زندگی ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسمائی کی گئی ہو کوئی ہے آتا کا کسی کے سامنے آیا ہو کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کبھی کوئی چوری نہیں کی کبھی کوئی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی پیٹ والا تو حلال کی روزی تھے حلال کی روزی زمانے میں جتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑی کی امام نے بلایا بتایا کہ میں بھی لوگوں سے مزدوری لے کے اہل متا کی بکریاں چلایا کرتا تھا میں بھی اہل حمدہ کی بکریاں مزدوری لے کے چلایا کرتا تھا یہ ہیں میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی زندگی کو نبوت سے پہلے کی زندگی کو بطور حجت اور دلیل پیش کیا ہی یہ یہ ایسا اعزاز ہے جس اعزاز میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی تو باقی کوئی بھی شریک نہیں ہے کوئی نبی بھی امام الانبیاء کے ساتھ شریک نہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن آپ کی خوبیاں آپ کی خصوصیات بہت ہیں سو سے زیادہ خوبیاں امام الانبیاء کی ایسی ہیں جو صرف امام الانبیاء میں ہیں باقی نبیوں میں بھی نہیں ہے باقی تو باقی کوئی نبی بھی امام الانبیاء کے ساتھ شریک نہیں ہے ایسی خوبیاں امام الانبیاء میں سو سے زیادہ ہیں جن میں سے نبی بھی شریک نہیں ہے علیہ وسلم علیہ السلام لازم بھی کوئی شریف نہیں ہے آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی بچار حجت اور دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی قبل قبل کی تم ہمارا فلوم شریر اصل میں نے تمہارے اندر گزارا ہے تمہیں میری زندگی کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں نفرت نقل کرنے والا نہیں ہوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا امام الانبیاء نے سب کو جمع دیا جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے میں کس طرح کا آدمی ہوں مجھے تم نے آج تک کیسا پایا ہے سچ بولنے والا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا ہوں دار ہوں کہ کچھ اور ہوں سب سلمان جواب دیا نہ جب نہ کہ اللہ صادقہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا تجربہ کیا ہے کہ تو ہمیشہ سچا ہی رہا ہے ابھی تم نے سچ کیا کوئی بات نہیں میں اگر یہ بات ہے تم یہ اعتراف کرتے ہو مانتے ہو کہ میں سچ بولنے والا ہوں تو یہ بتاؤ کہ میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں میں سفا پہاڑی پر کھڑا ہوں تم نیچے ہو میں اوپر تمہیں صرف ایک طرف نظر آ رہی ہے مجھے دونوں طرف نظر آ رہی ہے پہاڑی کی دوسری مجھے نظر آ رہی ہے دور دور تک اگر میں تم سے کہوں ایسی انسان کی جو اہل متا کو سمجھا سکے میں ان کا شکر تھا مار ڈال اہل متا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دور پہاڑی کے اس پرسن میں دیکھ رہا ہوں ایک لشکر مسلح ہو کر آ رہا ہے تم کو حملہ کرنے کے لیے تو کیا تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے سب نے زبان کہا کہ تم سچے ہو سچ بولنے والے ہو اس لیے ضرور مان لیں گے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے میں ان کی پہاڑی پر کھڑا ہوں میں نبوت کے مقام بلند پر کھڑا ہوں میں رسالت کے عظیم مقام پر کھڑا ہوں اس مقام پر کھڑے ہو کر مجھے جیسے دنیا نظر آ رہی ہے ایسے ہی پلوتگار کی مہربانی سے آہت نظر آ رہی ہے جیسے مجھے تم نظر آ رہے ہو جیسے مجھے تم نظر آ رہے ہو اسی طریقے سے مجھے جنت دوست بھی نظر آ رہے ہیں اس لیے میں تمہیں سوچ دلاتا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور جنت کا حقدار بنا لو فن نجا نجا فن نجا نجا معاملہ بڑا سخت ہے آخر بڑی سخت ہے اس لیے میں تمہیں سوچ دلاتا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ اپنے آپ کو بچا لو اپنے آپ کو بچا لو اللہ اکبر اور تو اور سب سے پہلے سب سے پہلے وہ بولا جس میں سب سے زیادہ حمایت کرنی تھی اب محمد اللہ کا نا اب لہب بولنا تھا اور تو ہلاکت ہو آئے محمد تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینے کے لیے ایک معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا اللہ اکبر محمد کی شان نے کوئی گستاخی نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگ لوگ گستاخی نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم ویسے مان کے ساتھ ہے امام الانبیاء کا نام سن ہے لوگ اور شوق سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں گے گستاخی اس گستاخی سے بھی بچنا چاہیے ذرا محبت اور پیار کے ساتھ امام الانبیاء کا نام آیا تو پوری محبت اور شوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے یہ فرض ہے جیسے کنجوس اور ذخیر ہے الانبیاء کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے نکلنا چاہیے غوق اور شوق سے نکلنا چاہیے ویسے ہی جیسے جیسے دعا کی جاتی ہے اللہ ہمارے مانو اور آپ میں بچے پہ پورے جوش سے بے ساختہ عالم کر دیتے ہو اس سے بھی زیادہ محبت اور شوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نام الانبیاء کے ساتھ ہمیں محبت ہے اپنی اولاد اپنی مال اپنی جان سے زیادہ ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے تو بھول کر بھی امام الانبیاء کی گستاخی نہ کریں اس نے گستاخی کی آسمان سے آ کے لک گمرات ہم نے سب اس نے ایک العزت نے اس کے جواب میں پوری سورت اتار دی اس کا جملہ جو بھی ادا کرتا ہے ساتھ راؤز بلّہ بھی کہتا ہے اللہ رب العزت کی ہے ساری ہوئی ہے سورت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے ساری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی مساخوں کا یہی انجام ہوتا ہے اللہ ہمیں امام الانبیاء کا ادب کرنے کی توفیق اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا امتحان شروع ہو گیا سارے مخالف ہو گئے جب تک امین کہنے والے تک محبتیں کرنے والے عقیدے پڑھ کے سنانے والے سب کے سب بن گئے اور مصیبتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ دین آیا ہی امتحان کے لیے دین آیا ہی امتحان کے لیے ہے اور پھر اس دین کے اندر امتحان پر امتحان ہے بے شمار امتحان ہے یہی قرآن بات میں لیجیے اس میں بے شمار امتحان ہے بے شمار باتیں ہیں دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے کون مانتا ہے کون نہیں ہے پورا دن لیے آیا ہے دیکھنے کے لیے کون مانگتا ہے کون دیکھتے ہو دنیا کی حق ہے مرتب ہے ملی ہوئی دنیا کی ہے ملی ہوئی اور مرتب ہے اچھی بھی ہے بری بھی ہے کام کی بھی ہے ربی بھی ہے اور جب بھی کوئی چیز جب بھی کوئی چیز انجام کو پہنچتی ہے نتیجے کو پہنچتی ہے تب اس کو چھانٹ لیا جاتا ہے کاٹ لیا جاتا ہے دیکھ لیا جاتا ہے کام کی نکالی جاتی ہے بیکار کار شروع کر دیا پودا اگتا ہے تناظر سرخت بنتا ہے اور لکڑی کا ایک بہت بڑا نظر آتا ہے اس میں اکھا لیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے نقل کیا جاتا ہے لیکن جب وہ استعمال کر کے ہے کوئی الماری بنانے کے لیے دروازہ بنانے کے لیے کہیں عمارت میں استعمال کرنے کے لیے کان کھان کے چھیل کر کاٹ کر اس میں صرف اصل کام کی چاہے وہ ڈالی جاتی ہے باقی نہیں آج کا ایندھن کوئی پاور چلے کوئی کہیں کوئی کہیں سب لے کر کام کی چیز نکالی جاتی ہے سب ہے اسی طریقے سے ہے اس کی ہزار مثالیں تمہارے سامنے ہیں انسان غذا کھاتا ہے ملا جلا کے کھاتا ہے اس کے اندر غذائیت بھی ہے پیٹ بھرنے کے لیے بستی بھی ہے سالن بھی ہے چٹنی بھی ہے روٹی بھی ہے وجود اس میں سے غذائیت نکال لیتا ہے پھول نکال لیتا ہے عقل کو جو چاہیے وہ نکال لیتا ہے دل کو جو چاہیے وہ نکال لیتا ہے جگر جو چاہیے وہ بھی نکال لیتا ہے اللہ رب اناروں بلا ستر شان سے لگایا کام کی شاید نام سے نکالنی پڑتی ہے اور جو نکال ہوتی ہے وہ زندگی سرحد بن جاتی ہے وہ زندگی سرحد بن جاتی ہے دیکھتے ہو کیا کھاتے ہو انجام کیا نکلتا ہے اسی غلامے سے خون نکلتا ہے اسی گلا میں سے آتن کی غذا نکلتی ہے دل کی غذا نکلتی ہے اور اسی میں سے کوڑا کے قرض گندگی نکل گئی اللہ رب العزت کا انعام کتنا زبردست ہے اللہ کا فیڈریشن کا انعام کتنا زبردست ہے دیکھتے ہو زمین کے اندر کتنا گندے سے گندا پانی جاتا ہے کتنا بڑے سے برا پانی جاتا ہے لیکن جب نکالتے ہو تو کتنا شفاف ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے اپنے جو سینٹر لگائے ہوئے ہیں نلکوں کے اندر ٹویلوں کے اندر ان کی صفائی اس کے مقابلے میں کیا ہے اللہ رب العزت چشموں میں سے پانی نکالا ہوا ہے تو کتنا شفاف ہوتا ہے اللہ کا کا نظام بندوں کے نظام سے بہت زیادہ کر اسی طریقے سے میرے بھائیوں تمام دنیا میں مرکز ہے جہاں اچھا بھی ہے برے بھی ہے ان کو اچھوں کو جانچنے کے لیے ان کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت یا آسمان سے دین اتارے دیکھنے کے لیے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا جس نے دین کو مان لیا وہ صاف ہو گیا جس کو دین نے نہیں ماننا وہ خدا ہے وہ زندگی ہے انسانوں میں اس کے لیے اللہ رب نے جہنم تیار کر رکھی ہے جب وقت آئے گا جب رمضان کا وقت آئے گا نتیجے کا وقت آئے گا تو جنت کے لیے وہ نکالے جائیں گے جن میں زندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا اچھی طرح یاد کر لیجیے یہ بات اچھی طرح و دماغ میں دکھا لیجیے یہ بات کہ کائنات کی سب سے عقیدہ سب سے ستری سب سے صاف جگہ جنت ہے سب سے بہترین جگہ جنت ہے کوئی گندگی کوئی قریب کی جنت میں نہیں جا سکتی اور کوئی گنگا انسان کوئی قریب انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور دنیا سارے کے سارے صرف ہو یا بدت ہو اللہ کی فرمانیاں ہو سب سب گندگیاں ہیں جس کے اندر کوئی گندگی ہے جنت میں نہیں جائے یا تو محنت کرے نہیں اپنے آپ کو صاف کر کے وہاں چلے اگر کوئی یہاں سے صاف کر کے اپنے آپ کو نہ گیا ورنہ اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اس کو صاف کریں گے اللہ ہمیں بچائے جنت کے اندر کوئی زندگی چھا نہیں جائے جنت میں کوئی زندگی چھا نہیں جائے صاف ستھرا مال اللہ رب العزت نے فلٹر لگایا تھا دین اللہ رب العزت کی طرف سے جانچنے کے لیے کسوٹی ہے معیار ہے ماننے والے صاف ستھرے ہیں دل بھی صاف ہے دماغ بھی صاف ہے وجود بھی صاف ہے پھر بھی یہاں سے ہوتا ہے بس یاد آتا لگا سا باہر بھی پاس کر لو اندر بھی پاس کر لو بھی صاف کر لو موسم بھی صاف کر لو دین دوسری سر سے ہوتا ہے جس نے صفائی کرنی لی دلت کا ہتوار ہو گیا جس نے جدید صفائی کی بڑی امید ہے کہ جنت میں جائے گا لیکن اس کی صفائی کے لیے العزت نے آخرت میں تو نظام کرے لیکن دین صاف کرنے کے لیے آئے فرمایا اللہ رب العزت نے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون بشك ولو جو کافر ہیں ينفقون اموالهم ہم نے دولت خرچ کر رہے ہیں یس سبیل اللہ اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے اس لیے پیسے لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے اصل ان سے پورا اللہ خبر دے رہے ہیں مزید بھی مستقبل کے اندر راستے میں مال خرچ کریں گے مت نہیں حسرت حسرت کے ساتھ کے ساتھ ہاتھ ملیں گے کہ ایک بھی نہیں ہوا اتنا اسلام بال خرچ کیا اتنی دولت خرچ کی اتنا اسلام برباد کیا ایک بھی مسلمان کافر نہیں ہوا تو کیا فائدہ ہوا تو حسرت پھر کافر دامت کے خلاف کچھ متعینگے جگلا جغلطون نتیجہ جب نکلے گا تو دیکھا نتیجہ جب نکلے گا تو انجام کیا ہوگا کافر مغلوب ہوں گے مسلمان غالب ہوں گے کافر مغلوب ہوں گے مسلمان غالب ہوں گے کافر جہنم میں جائیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے کافر خوف کرتے تھے رہیں گے مسلمان دھن دلاتے تھے نتیجہ یہی ہوگا تم متون آگے تم یوگ نبول ندی نہ کمروں علاج ہنگ وہ لوگ جو کافر ہیں کیا مطلب اتنا کٹھے کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے یہ نظام اللہ نے کسی ایک قائم کیا ہے یہ نہیں اللہ اور خبی سب بھی میں جان خبیس آباد رہا اللہ آباد ہوں اللہ چاہتا ہے کہ فریدی اور ساتھی کو الگ الگ کر دے زندگی اور صفائی کو الگ الگ کر دے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دے امید کر اپنے کون گندا ہے کون سماج ہے کون اچھا ہے کون برا ہے تین اللہ بڑے سے ہوتا رہا ہے ہمارا الگ الگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہنا دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں جام کیا آنے والا ہے انجام کا ہونے والا ہے اللہ رب نے برداشت کے بغیر کبھی نہیں کسی کو چھوڑے گا ہاتھی بننا کوئی اتر تور لوگوں کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے نہیں تم اور میں کیا اللہ رب نے اپنے امبیا کام کو نہیں چھوڑا امبیا کام کی آزمائشیں کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں کی تم اور میں آزمائش سے کیسے بڑھ سکتے امت ارباز سے کیسے بن سکتی ہے امت سیکھ رہی ہے چلا رہی ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہے اس امت کو جان رہی ہے تو اس کے نبی سید علی اور آخرین کو کتنی آزمائش لائے گی بہت پر آزمائش آئی ہے ہم آزمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں آزمائشوں سے کیسے بچ سکتے ہیں حاصل اللہ سوئی اتنا سن لگی پھول ہم اللہ ہم لائف کر سنا کر سکن اللہ دین قبل علیہ رمن اللہ اللہ دین صلاح بنے رمن قابل ما ما كان الله المؤمنين على عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله اللہ المؤمنين ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دے على ما عليه جو چاہے سو کرتے تھے حتى يميز الخبيث من الطيب ضروری ہے کہ فریج کو پاس سے الگ کرے اللہ کرے گا کھوٹے سے الگ کرے گا سچے کو جھوٹے سے الگ کرے گا مومنوں کو ناسوں سے الگ کرتے رہے گا اس لیے آئے سے آزمائش اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہے آزمائش اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہے اچھا تو بنایا دیا سب سے بڑی آزمائش انبیاء لمبیا بنا سندر ہم فل ہل جتنا بھی کوئی اتنا انبیاء کا دعویٰ کرے گا اس اس کی زیادہ آزمائش جتنا کوئی زیادہ اجتماع کا دعویٰ کرے گا اس کی زیادہ آزمائش ہوگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جنگ آزمائش شروع ہو گئی جنہیں نبوت کا اعلان کیا اور ماس کا آزاد ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا حلوہ نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کو دین کی بابت تبلیغ سے روکنے کا ہو اور کفار مکان سے آزمایا اللہ رب العزت نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو ہم اگلے حکم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے راستے میں مشکلات کا ذکر کریں گے تاکہ میری اور آپ کی گھر بنے میرا اور آپ کا دل مضبوط ہو ہمیں سمجھ آئے کہ جس دین کی خاطر محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں برداشت کی وہ دین کتنا عظیم ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کیونکہ مصیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے رکاوٹ آ جائے جیسے امام الانبیاء نے اللہ کے لیے صبر کیا ہمارا بھی فرض ہے ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کے لیے صبر کریں بما تو اللہ بلّہ علیہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى وعلى وعلى وعلى آل آل آل آل محمد محمد محمد كما كما صليت على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم بارك باركت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اللهم اللهم بين بين قلوبنا قلوبنا ذات بيننا واهدنا سبل اللہ بين قلوبنا اللهم پور بين قلوبنا ربنا هب لنا من ہمارا وذرياتنا قرة پورونا واجعلنا للمتقين لکھنا اسلام دین ہے اور نظام زندگی ہے اس نظام زندگی کا پوری دنیا کے نظاموں سے یہ امتیاز ہے کہ صرف نظام مان لینے سے بات نہیں بنتی صرف قانون مان لینے سے بات نہیں بنتی دنیا بھر کے قانون اسی طرح ہوتے ہیں کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے بلاحر سے مان لے تو بات بن جاتی ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوتی لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو بظاہر ماننے سے بات نہیں بنتی جب تک دل اور دماغ کے اندر رچ بس نہیں جائے اور اس سے بھی پہلے اس کو اتارنے والے اس کو بھیجنے والے کی عزت و حضمت اس کی کبریائی کا اعتراف نہ کر لیا جائے اس کے لانے والے کی عظمت کا اعتراف نہ کر لیا جائے اس میں ایمان کو قبول نہ کیا جائے اس لیے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی یدی اللہ اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرنا جب تک اللہ کی عظمت اس کا جلال اس کی وحدانیت اس کا اعتراف نہ ہو اس میں پکا یقین نہ ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم احترام آپ کی محبت ساری دنیا سے بڑھ کر پورے خاندان سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی والدین سے بڑھ کر جب تک دل کے اندر جاگرگی نہ ہو اس وقت تک دین قبول نہیں ہوتا ہم تو گروہوں میں بچے ہوئے ہیں ایک گروہ محبت رسول کا شکار ہے ان کو اطلاع بھی پڑا نہیں ہے یہ بھی کافی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا اظہار اس کے لیے نہ پا لینا کسی کا لینا یہ بھی کافی نہیں ہے اتنا کے بغیر بات نہیں اور دوسرا گروہ اتباع رسول میں اللہ رب العزت کی توفیق سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے ایک ایک بات تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے امام الانبیاء کی اطلاع خدا کر لی جائے لیکن یاد رہے اتنا رسول سے پہلے محبت رسول آتی ہے امام الانبیاء کی محبت آپ کی زندگی کو دیکھنا پرکھنا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری آپ ایک ایک حرکت کا جائزہ لینا اور کوشش کرنا جس طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کی اسی طریقے سے ہم زندگی بسر کریں آپ کی محبت دین کے احساس ہے دین کی بنیاد ہے دین یہیں سے شروع ہوتا ہے اور دین کا اختتام بھی یہیں پر ہوتا ہے اس لیے سیرے رسول پڑھنا سیرت رسول سننا سیرت رسول کو توجہ دینا الگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو توجہ دینا آپ کے بارے میں جاننا اہم عبادت ہے عبادت کی بنیاد ہے عبادت کی احساس ہے عبادت کی قبولیت کی شرط ابھر ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اور بہت کچھ کرتے ہیں اسی طریقے سے سیرت رسول بھی پڑے یہ رسول بھی سنے تاکہ امام الانبیاء کی عظمت آپ کے احسان جلد بیٹھے تو آپ کی اجتماع کا جذبہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور اجتماع بھی خلی سچی ہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك اللہ لا يغادر سقما پورے ہفتے کے دوران بہت سارے لوگ اپیلیں کرتے ہیں دعا کے لیے کوئی بیماری سے شفا کی دعا کی درخواست کرتا ہے گھر میں بل بھاتی سے بچنے کی تو دعا کر کی اپیل کرتا ہے کوئی مالی مشکلات سے نکلنے کی دعا کرتا ہے جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں خطبے کے دوران اللہ رب سے دعا بہت قبول کرتا ہے اس لیے پوری الحا کے ساتھ دنیا داری کے ساتھ خوشی و خوشو کے ساتھ پورے اخلاق کے ساتھ اپنوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی تمام اہم ایمان کے لیے پورے اخلاق کے ساتھ دعا کیا کریں اور بار بار کیا کریں اللہ رب العزت جب چاہے گا جس کی چاہے گا جہاں چاہے گا قبول کر لے گا تو بادشاہ ہے کسی کا پبل نہیں ہے اور ہم فقیر ہیں فقیر اور صداگر کا کام یہ ہے کہ مالک اور بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہی رہے بادشاہ جب چاہے گا خوش ہو جائے گا جب چاہے گا جو چاہے گا جہاں چاہے گا دے دے گا رب بنا کے تین دنیا حسنت وفر آخرت کے وقت عذاب بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نشكو إليك وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب گا بناار دلم نان تخلال ویاسی اللہ مینا نسل خدا وا ولہ مینا نسل کردا واولہ والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اللهم عن حرامك بفضلك عمن سواك اهدنا لا لا يهدي واصرف عنا سيئها يصرف عنا سيئها اللہ محنہ لبيك